اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں گوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں